بلا ان بن نگ ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوروں کو درست کر دیں